ایک ایک جذبہ پیغام نظریہ پاکستان بقائے پاکستان یہ ملی مسلم محبت کا پیغام ایک آسانی راسانی نسر سے سیاست سے اللہ کی نس سے خدمت سے سے سیاست ہم مل کے بنائیں گے قائد کا پاکستان قائد کا پاکستان یہ ملی مسلم محبت کا پیغام ایک خدمت لاسانی ایک جذبہ عالی شان بے لوس محبت ہو بے باک صداقت ہو بے لوس محبت ہو بے باک صداقت ہو تب رب کی مدد اترے فتح ہو ہر میدان فتح ہو ہر میدان یہ ملی مسلم محبت کا پیغام ایک خدمت آسانی ایک جذبہ عالی شان جب کل اسے اپنایا ایک ملک انعام ملا جب کل اسے اپنایا ایک ملک انعام ملا وہ آج بھی ہے دل میں نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان ملی مسلم لیگ محبت کا پیغام ایک خدمت لاسانی ایک جذبہ عالی شان اللہ کی رسی کو ہم تھام کے ڈٹ جائیں اللہ کی رسی کو ہم تھام کے ڈٹ جائیں تو دیکھ کے رخ موڑے ہم سے ہر ایک تحفہ ہم سے ہر ایک تحفہ یہ ملی مسلم محبت کا پیغام ایک خدمت لاساری جذبہ عالی شان گا حق اپنا ہر انسان اب وقت ہے پائے گا حق اپنا ہر انسان ہر بچہ ہر خاتون ہر مزدوروں کی ساں ہر مزدوروں کی ساں یہ ملی مسلم لیگ محبت کا پیغام ایک خدمت آسانی ایک جذبہ عالی شان ملی مسلم لیگ پائندہ باد پائندہ باد